دیکھیے آدمی دنیا میں جیتا ہے تو یہاں پر بے شمار پرابلم ہے بے شمار ایشوز ہیں اور ہر وقت انسان کے دباؤ میں وہ آتی رہتی ہیں دیکھ کر سن کر پڑھ کر آتی رہتی ہیں اور دماغ کا معاملہ یہ ہے کہ فطری طور پر ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے وہ آپ چاہیں بھی تو دماغ سے نکال نہیں سکتے وہ باقی رہے گی یہ فطری ہے یہ دماغ کی فطری صفت ہے تو چیزیں تو رہیں گی دماغ میں آپ کو قدرت ہی نہیں ہے اس پر کہ چیزیں دماغ میں نہ رہیں صرف اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو غیر موثر درجے میں رہنے دیں موثر درجے میں نہ پہنچائیں ان افیکٹو اور نان افیکٹو افیکٹو اور نان افیکٹو افیکٹو کیا ہے افیکٹو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے شبہ ہونے لگا کہ اللہ غافل ہے بدوں سے اس کو بدوں کے کچھ پرواہ نہیں ہے یا اس کی وجہ سے آپ کو جو ڈیوٹی دنیا میں دینا ہے اس میں کمی ہو جائے تو یہ تو انسان کے اندر پاور ہے انسان کے دباؤ میں کہ چیزوں کو وہ نان افیکٹو خانے میں ڈال دے افیکٹو خانے میں نہ جانے دے ہم خود بہت چیزیں رہتی ہیں دباؤ میں رہتی ہیں کہ دباؤ میں نہ رہیں گے وہ اس کو غیر مشکل خانے میں ڈال رہتے مشکل خانے میں نہیں آنے دیتے تو یاد رکھے انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ جو باتیں بس آتی ہیں چاہے گھر کی ہو یا باہر کی ان کو بٹا دے وہ بٹا نہیں پائیں گے وہ تو رہیں گی تو صرف یہی آپ کے بس میں ہے کہ آپ اس کو نان افیکٹو خانے میں رکھ دیں افیکٹو خانے میں نہ آنے دیں مسئلہ یہ کہ آپ ٹینشن ہو جائے آپ کو سر میں درد ہو جائے آپ کو بیماری لگ جائے آپ کی ڈیوٹی انجام نہ دے پائیں یہ تو انسان کے بس میں ہے تو جو چیز بس میں نہیں اس کی فکر مت کیجیے یہ بس میں نہیں ہے کہ وہ دماغ میں سرے سے نہ رہے یہ بس میں نہیں ہے لیکن یہ بس میں ہے کہ وہ افیکٹو ہونے پائے تو وہ کیجیے جب دو لوگ الگ کر دیں گے تو کوئی مشکل نہیں رہے گا ہر آدمی رہتا ہے ہر آدمی حتیٰ کہ پرافٹ بھی بس دیکھیے ہتاشا کہتے ہیں کہ ہتا باہ کو لوگوں نے روز ڈالا تھا تو اب جو لوگوں کی طرف سے پیش آتا تھا اس کو آپ یاد ہی نہیں کرتے کیوں رہتے ہاتھ پاؤں شروع پسند کوئی فزیکل انجری نہیں پہنچائی تھی انٹلیکچوئل میں تھا وہ جو ہوا وہ سینس میں تھا فزیکل سینس میں نہیں تھا تو ایسا نہیں کیوں نہیں کہا کہ وہ یاد جو ہے وہ نکال دے باہر سے دماغ میں رہے نہیں تو وہ انداز کیوں ہوگا تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے وقتی طور پر پھر آپ لگ گئے اپنے کام میں ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے صرف یہ بات کہ کوئی اور چیز ایسی نہ ہو جو میرے زندگی پر اتنا غالب آ جائے کہ وہ وہی چھا جائے کوئی اور چیز اتنا زیادہ غالب ہو جائے کہ وہی چھا جائے اور بالکل وہی مجھ کو اپنے گرفت میں لے لے اس وہ نوبت نہ آنے پائے اگر وہ نوبت نہیں آتی تو ٹھیک ہے پھر